السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے اچھلتے کودتے چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ سے ایک کہانی یعنی کہ ایک سچی کہانی اور یہ کہانی ہے ایک عقل مند قاضی کی قاضی وہ ہوتا ہے جو اگر لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو وہ فیصلہ کرواتا ہے کہانی کا عنوان ہے قاضی کا امتحان اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے فہیم احمد نے شیخ ابو عکاس کی عمر انچاس سال تھی اس کا تعلق ایک بہت قدیم پرانے خاندان سے تھا جس کا سلسلہ ابن خلدون سے جا ملتا تھا ابو عکاس ہمیشہ فوجی لباس پہنتا تھا سر پر سرخ پگڑی رہتی کمر کے گرد بندھے چمڑے کے پٹے میں ہمیشہ ایک سیاہ رنگ کا خنجر اڑسا رہتا تھا وہ جب بھی کہیں جاتا تھا تو اس کے آگے ایک ہپشی غلام ہوتا تھا اور ساتھ ہی ایک پالتو شکاری کتا جس کی زنجیر غلام تھامے رکھتا تھا وہ بارہ قبیلوں کا سردار تھا جب بھی اسے کسی قبیلے میں واقعی کی اطلاع ملتی وہ اپنے خاص خادم کو اپنی مخصوص چھڑی اور خنجر بطور نشانی دے کر روانہ کر دیتا اور خادم یہ نشانیاں دکھا کر سردار کی طرف سے معاملات طے کر لیتا تھا اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتے ہوئے اس کی بستی سے گزرتا تب عکاس کی جانب سے تین سو درہم اسے تحفتاً پیش کیے جاتے لیکن اگر کوئی شخص جھوٹا حاجی بن کر یہ رقم لیتے ہوئے پکڑا جاتا تو اسے بیس کوڑوں کی سزا ملتی تھی شیخ کبھی کبھی بستی والوں کی دعوت بھی کرتا تھا جہاں وہ خود نہ کھاتا اور کبھی اگر کھانے پر بھی جاتا تو سب سے آخر میں کھاتا جب شیخ ابو عکاس نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت اس کے علاقے میں بہت چور تھے اس نے ان کو پکڑنے کی ایک ترکیب سوچی اسے ایک تاجر کا بھیس بدلا اور بہت سے پیسے لے کر نکلا چور مال ہتھیانے کے بہانے آتے اور شیخ کے قریب موجود ساتھی اسے گرفتار کر لیتے کچھ ہی عرصے بعد اس کے علاقے میں بہت ہی اچھا امن و امان قائم ہو گیا تبھی یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ رات کو اگر کوئی بڑھیا بھی سونا اچھالتے ہوئے گزرے تو کسی چور کی اتنی ہمت نہ تھی کہ اس سے ڈاکر مار سکے ایک دن شیخ کے مصاحبوں نے اسے خبر دی کہ اس کی بارہ بستیوں میں ایک بستی ایسی بھی ہے جہاں ایک انصاف پسند قاضی کے فیصلے بڑے مشہور ہیں شیخ نے سوچا کہ ذرا دیکھنا چاہیے ان باتوں میں کتنی سچائی ہے اس نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور کسی ہتھیار کے بغیر ہی اس بستی کی جانب روانہ ہو گیا جہاں وہ قاضی رہتا تھا وہاں سے بستی تین دن کی مسافت پر تھی جب وہ وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ بستی میں میلہ لگا ہوا ہے اور وہیں پر اس قاضی نے اپنی عدالت لگا رکھی ہے ابھی وہ عدالت کی جانب جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک نامعلوم آدمی دیکھا جس کا پیر مفلوج تھا چل نہیں سکتا تھا وہ شخص ابو عکاس کو دیکھتے ہی مدد کے لیے آوازیں لگانے لگا ابو عکاس نے تھوڑی سی رقم اسے دی مگر اس شخص نے سردار کا پیر ہی پکڑ لیا میری ایک درخواست ہے اس شخص نے مدد چاہنے والے لہجے میں کہا کہو شیخ نے مختصر سا جواب دیا میں بستی کے اندر نہیں جا سکتا اس نے اپنا مفلوج پیر دکھایا اور کہا آپ مجھے اس بستی کے بازار تک پہنچا دیں ٹھیک ہے شیخ ابو عکاس نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کسی طرح گھوڑے کی پشتر بٹھا دیا پھر وہ دونوں بستی کے اندر پہنچ گئے جب بازار آ گیا تو شیخ نے کہا چلو اتر جاؤ نہیں اس شخص نے پرسکون لہجے میں کہا میں نہیں اتروں گا تم اتر جاؤ اچھا اچھا شیخ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تم خود نہیں اتر سکتے جب شیخ نیچے اترا تو گھوڑے سے اترنے کی بجائے اس شخص نے کہا اب تم یہ گھوڑا بھی مجھے دے دو وہ کیوں شیخ نے حیرت سے پوچھا <laughs> کیونکہ یہ گھوڑا میرا ہے بہت خوب شیخ ہنسا اچھا مذاق کرتے ہو تم غور سے میری بات سنو اس شخص نے کہا اور سمجھو بھی تمہیں پتہ ہے نا کہ تم نہایت انصاف پسند قاضی کی بستی میں ہو ہاں مجھے معلوم ہے شیخ نے سر ہلایا اور اگر میں گھوڑا نہ دوں تو تم مجھے اس کی عدالت میں بھی لے جاؤ گے اس نے پھر پوچھا ظاہر ہے شیخ نے کہا اب سنو جب قاضی ہم دونوں کو دیکھے گا تو یہ بھی دیکھے گا کہ تمہارے دونوں پیر سلامت ہیں جب کہ میں ایک پیر سے مفلوج ہوں پھر وہ یہ بھی سوچے گا کہ ہم دونوں میں سے گھوڑے کی زیادہ ضرورت کسے ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی شیخ نے کہا اگر اس نے اس طرح فیصلہ دیا تو وہ قاضی کہلانے کے قابل نہیں جب کہ لوگ اسے انصاف پسند قاضی کہتے ہیں وہ شخص ہنسا اور بولا <laughs> مگر لوگ اسے بے رحم قاضی نہیں کہتے اسی وقت شیخ ابو عکاس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بہترین موقع ہے میں قاضی کی صلاحیتوں کی آزمائش کر سکتا ہوں اس نے اونچی آواز میں کہا ٹھیک ہے میں تمہیں قاضی کے سامنے پیش کروں گا پھر وہ اسے عدالت کی جانب لے کر چلا وہ شخص گھوڑے پر بیٹھا رہا اس وقت قاضی کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا گیا تھا جس کی سماعت جاری تھی یہ مقدمہ ایک قصائی اور تیل فروش کے درمیان تھا تیل فروش کے سارے جسم پر تیل کے دھبے پڑے ہوئے تھے اور اسی طرح قصائی کے جسم پر خون کے چھینٹے تھے قاضی نے پہلے قصائی کو بولنے کے لیے کہا قصائی نے کہنا شروع کیا میں اس شخص کے پاس تیل خریدنے گیا اس نے میری بوتل تیل سے بھر دی میں نے جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے تاکہ قیمت ادا کر سکوں یہ رقم دیکھ کر لالچ میں آ گیا کیونکہ بہت زیادہ تھی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور رقم چھیننے کی کوشش کرنے لگا اب یہ شخص شور مچا رہا ہے اس کی رقم ہے حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے یہ تمام رقم میری ہے رسائی کے چپ ہوتے ہی تیل فروش نے کہنا شروع کیا یہ شخص ایک بوتل تیل خریدنے میرے پاس آیا میں نے تیل بھر دیا اس نے کہا تمہارے پاس کچھ سکے ہیں میرے پاس سونے کا سکہ ہے جواباً میں نے اپنی جیبیں ٹولی تو میرے پاس خاصی نقدی برآمد ہوئی اس نے وہ ساری رقم لے لی اب شور مچا رہا ہے یہ اس کا مال ہے میں اسے آپ کے پاس پکڑ لایا ہوں تاکہ آپ انصاف کر سکیں قاضی نے دونوں کو اپنا اپنا بیان دہرانے کے لیے کہا دونوں نے فوراً اپنے اپنے بیان دہرا دیے ان میں ذرا بھی فرق نہ تھا قاضی نے رقم اپنے پاس رکھ لی اور دونوں کو کل آنے کے لیے کہا قسائی نے رقم بغیر کسی حجت کے قاضی کے حوالے کی دونوں نے جھک کر قاضی کی تعظیم کی اور چلے گئے ان کے جانے کے بعد قاضی شیخ ابو عکاس کی جانب متوجہ ہوا محترم قاضی ابو عکاس نے بولنا شروع کیا میں ایک دور کی بستی سے میلے میں شرکت کے لیے یہاں آیا ہوں بستی کے دروازے پر مجھے ہی مفلوج آدمی ملا اس نے مجھ سے خیرات مانگی میں نے اسے دے دی پھر اس نے درخواست کی کہ میں اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر بازار تک پہنچا دوں کیونکہ یہ معذور تھا میں نے اسے ساتھ بٹھا لیا اور بازار پہنچ گیا وہاں پہنچ کر اس نے گھوڑے سے اترنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اس کا ہے جب میں نے معاملہ عدالت پہنچانے کے لیے کہا تو اس نے دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب ایسے نہ سمجھ نہیں ہیں وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ گھوڑا تو میری ہی ضرورت ہے بس یہ حقیقت ہے جو میں نے بیان کی ہے اب مفلوط شخص نے اپنی بات کی ہاں حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے گھوڑے پر بستی کے بازار جا رہا تھا میں نے ایک طرف اس شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا میں نے اس سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا یہ لمبا فاصلہ پیدل طے کر کے آیا ہے اور اب بے حد تھک گیا ہے میں نے اس پر مہربانی کی اور اسے بستی کے بازار تک لے آیا بازار پہنچ کر اس نے کہا میں گھوڑے سے اتر جاؤں کیونکہ گھوڑا تو اس کا ہے مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی لیکن میں گھوڑا نہیں چھوڑا یہ شخص مجھے آپ کے پاس لے آیا ہے قاضی نے دونوں کو کہا کہ وہ اپنی اپنی کہانی دہرائیں پھر اس نے دونوں سے قسمیں کھلوائیں دونوں نے اپنے دعوے کی صداقت میں اللہ کی قسم کھائی قاضی نے کچھ دیر سوچا پھر گھوڑا اپنے قبضے میں لے کر دونوں کو کل آنے کے لیے کہا دونوں نے قاضی کی تعظیم کی اور چل دیے دوسرے روز پھر عدالت لگی پہلے تیل فروش اور قصائی کا مقدمہ پیش ہوا قاضی نے قصائی سے کہا یہ لو یہ رقم تمہاری ہے تیل فروش کا دعویٰ جھوٹا ہے پھر پھر اس نے سپاہی کو حکم دیا کہ پچاس کوڑے اس تیل فروش کے ہاتھوں پر رسید کیے رہیں جس نے قصائی کی رقم پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اب قاضی شیخ ابو اکاس اور مفلوج شخص کی جانب متوجہ ہو گیا کیا تم ایک جیسے گھوڑے کے درمیان اپنے گھوڑے کی پہچان کر سکتے ہو یقیناً ابو عکاس نے اعتماد سے کہا اور تم قاضی نے مفلوج آدمی سے پوچھا ہاں بالکل جناب والا اچھا تم میرے ساتھ آؤ قاضی نے ابو عکاس سے کہا وہ اسے تھوڑی دور موجود استبل میں لے آیا جہاں ایک ہی رنگ اور قد والے کئی گھوڑے موجود تھے ابو عکاس نے فوراً اپنے گھوڑے کو پہچان لیا ٹھیک ہے اب تم جا کر اس مفلوج کو ادھر بھیج دو قاضی نے کہا قاضی نے اس کے ساتھ بھی عمل دہرایا پھر عدالت چل کر ابو عکاس کو مخاطب کر کے کہا وہ رہا تمہارا گھوڑا تم اسے پہچان سکتے ہو پھر اس نے مفلوج شخص کی طرف اشارہ کر کے سپاہی کو حکم دیا کہ اس شخص کو پچاس کوڑے کمر پر مارے جائیں کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا عدالت سے فارغ ہو کر قاضی اپنے گھر پہنچا تو ابو عکاس کو اپنا منتظر پایا کیا تم میرے فیصلے سے مطمئن نہیں ہو قاضی نے پوچھا بالکل جناب ابو عکاس نے مسکراتے ہوئے کہا میں تو یہاں صرف یہ جاننے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے درست فیصلے کس طرح کیے ہیں قاضی نے مسکرا کر کہا یہ بہت سادہ سی بات ہے تم نے دیکھا ہوگا کہ تیل فروش کا جسم تیل سے طاقدار تھا اور اس کے ہاتھ بھی گیلے تھے میں نے وہ سکے وصول کرنے کے بعد شام کو پانی میں ڈال دیا اور صبح ان کا جائزہ لیا پانی کی سطح پر تیل کی ذرا سی بھی آمیزش نہ تھی میں سمجھ گیا کہ یہ رقم قصائی کی ہے ابو عکاس نے تعریفی نظروں سے قاضی کو دیکھا اور اپنے معاملے کے بارے میں دریافت کیا قاضی نے کہنا شروع کیا ہوں اس معاملے میں میں خاصا فکر مند تھا کہ یہ فیصلہ کیسے کروں پھر ابو عکاس نے قاضی کی بات درمیان سے کاٹی اور کہا یقیناً مفلوج شخص گھوڑے کو پہچاننے میں ناکام رہا ہوگا اور آپ نے گھوڑا میرے حوالے کر دیا ہوگا نہیں اس شخص نے بھی گھوڑے کو پہچان لیا تھا قاضی نے کہا تب پھر آپ نے یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا ابو عکاس نے حیران ہو کر پوچھا دراصل میں تم دونوں کو استبل اس لیے نہیں لے کر گیا تھا کہ تم گھوڑے کو پہچانو بلکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ گھوڑا تم دونوں میں سے کس کو پہچانتا ہے میں نے دیکھا کہ تمہیں قریب پا کر گھوڑا آہستہ سے ہنہنایا اور اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک آ گئی جب کہ مفلوس شخص کو دیکھ کر اسے نظریں پھیر لیں اور بدکنے لگا میں سمجھ گیا کہ گھوڑے پر مفلوس شخص کا دعویٰ بالکل جھوٹ ہے شیخ ابو عکاس نے قاضی کی تعریف کی اور کہا یقیناً اللہ آپ کا مددگار ہے اور آپ ہر طرح سے اس منصب کے لیے مناسب اور موضوع ہیں اس نے جھک کر قاضی کو سلام کیا اور اپنی بستی کے جانب چل پڑا اور یہاں ہوئی ہمارے عقل مند قاضی کی کہانی ختم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو بھی اتنا عقل مند بنا دے کہ ہمیں معاملات صحیح طور طریقے سے سمجھ میں آ سکیں آمین کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ